عاصم بن ثمرہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا آپ رات کو سولہ رکعت پڑھتے تھے حدیث نمبر اکیس سو تریسٹھ مسند احمد